فقط حتم البحتان و اطمام مبینہ معزد ناظرین و سامعین میرے سامنے اس وقت ایک کلپ آئی ہوئی ہے جو کسی قبر پرست بدعتی جس کا نام غلام ربانی ہے اس کی یہ کلپ ہے ایک لمبی تقریر اور اس لمبی تقریر میں سے نو منٹ کی کلپ بنائی گئی اور اس نو منٹ کی کلپ میں اس نے کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جو اس کی جہالت پر مبنی ہیں خاص طور سے مملکت سعودی عرب کے تعلق سے اور فرقوں کی تاریخ کے تعلق سے جو بات اس نے بیان کی ہے وہ سراسر جہالت لا علمی اور عدم واقفیت پر مبنی ہے اور مملکت سعودی عرب سے عداوت بغض حسد اور کینہ پر وہ پوری کلپ دراز کرتی ہے عام طور سے ایسی کیسٹوں کا یا ایسی تقریروں کا ہم جواب نہیں دیتے ہیں کیونکہ جو تقریر کرنے والا ہے وہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے اور توحد و سنت کی دعوت کو جو اس وقت الحمد پوری دنیا کے اندر اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے اس پر روک لگانا چاہتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسی کا جواب دینے میں لگ جائیں اور ہماری جو توحید و سنت کی دعوت ہے وہ اس کے اندر سستی آ جائے یا اس کے اندر کمی آ جائے لیکن یہ کیسٹ یا یہ کلپ میرے بڑے ہی عزیز ساتھی اور مخلص دوست نے بھیجا ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے دوں جس میں اس نے غلط بیانی سے کسی بیانی سے افطرا پردازی الزام تراشی سے مکمل طور پر کام لیا ہے اس لیے یہ کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے تیار کر رہا ہوں یا میں اس پر تردید کر رہا ہوں اس نے کہا کہ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ شیعہ اور خارجی ہے دوسری صدی میں معتدلہ پیدا ہوئے اور تیسری سے بارہویں صدی تک اسلام کے اندر کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا اسلام کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ اس کی یہ بات سراسر جھوٹ پر اور جہالت پر مبنی ہے اسلام میں سب سے پہلا فرقہ شیعہ اور خارجی گویا کہ شیعہ اور خارجی کو ایک ہی فرقہ سمجھتا ہے حالانکہ شیعہ اور خارجی دونوں دو فرقے ہیں اور خارجی یہ پہلا فرقہ ہے اور شیعہ یہ بعد میں اس سے پیدا ہوئے اگرچہ دونوں کے عقائد کے اندر بہت ساری مماثلت ہے لیکن یہ دونوں الگ الگ فرقے ہیں اور الگ الگ ہیں یہ حالانکہ انہوں نے دونوں کا ایک فرقہ شمار کیا اس طریقے سے دوسری صدی کے اندر معتضلہ پیدا ہوئے اور پھر بارہویں صدی تک کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا یہ ان کا دعویٰ جو سراسر جھوٹا دعویٰ ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اسلام کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے فرقے پیدا ہوئے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا گویا کہ اسلام کے اندر صرف تین اور چار ہی فرقے پیدا ہوئے ایک تو شیعہ اور خارجی دوسرے تیسرے معتضلہ بلکہ شیعہ اور خارجی کو تو ایک ہی فرقہ شمار کیا اور دوسرے معتزلہ اور تیسرا وہ فرقہ جو انہوں نے بعد میں بیان کیا ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے وہاں بھی فرقہ حالانکہ تاریخ کا طالب علم اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اسلام کے اندر یا اس بہت سارے فرقے پیدا ہوئے بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے جب کہ ان تمام فرقوں کا نام انہوں نے نہیں لیا اور نہ ہی اسے بیان کیا مثال کے طور پر جہمیہ یہ بھی دوسری صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے مرجیہ پیدا ہوئے پہلی صدی کے آخر میں قدریہ پیدا ہوئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا تقدیر کا انکار کر دیا یہ بھی پہلی صدی کے آخر میں پیدا ہوئے ایسی باطنیاں یہ چوتھی صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے باطنیا ہی کے فرقوں میں سے کرامتا نصیریہ دروز اسماعیلیہ بابیہ بہائیہ یہ سارے فرقے اسی باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ چوتھی صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور مصر پر باقاعدہ دو سو سال تک انہوں نے حکومت بھی کی اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں پورے ملک کے اندر شرک اور بدعات قبر پرستی مدار پرستی ان تمام چیزوں کو رائج کیا کیونکہ پیدا ہی ہوئے تھے اس لیے کہ اسلام کا ملیا میٹ کرنے کے لیے اسلام کا خاتمہ کے لیے اس لیے اسلام کے وہ ساری باتیں داخل کر دیں جو اسلام کے منافی تھی ایسے ہی آپ دیکھیں گے عشاعرہ چوتھی صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور ماتردیہ پیدا ہوئے صوفیہ یہ دوسری صدی کے اواخر میں پیدا ہوئے اور جبکہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے اندر ان کے مذہب کی خوب خوب نشر و شاعت کی گئی ایسے ہی چھٹی صدی ہجری یا اس سے پہلے تقلیدی فرقے پیدا ہوئے تو اس طریقے سے بہت سارے فرقے اسلام کے اندر پیدا ہوئے ان کا یہ کہنا کہ دوسری صدی کے بعد سے لے کر کے بارہویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں پیدا ہوا یہ جہالت پر یہ بات دلالت کرتی ہے اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ تیرہویں صدی میں ایک فرقہ پیدا ہوا ریاض میں اور دو گروپ کے لوگوں نے مل کر کے ایک فوج تیار کی ایک کا نام شیخ ابن عبد الوہاب تھا اور دوسرے کا نام عبد العزیز تھا انہوں نے فوج تیار کی اور پورے عرب پر قبضہ کر لیا اور پہلے عرب کا نام حجاز یمن اور شام تھا بعد میں اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا کس قدر جھوٹ پر مبنی یہ بات ہے اور کس قدر یہ مملکت سعودی عرب کی تاریخ سے لا علمی اور عدم واقفیت کی بات ہے یہ انسان ویسے ہی کہے گا جس انسان کو اس کے سعودی عرب کی تاریخ کے بارے میں ذرا برابر بھی علم نہ ہو آمد تجھے بتاتا ہوں سعودی عرب کی تاریخ کیا ہے سعودی عرب کی تاریخ دعوت و سنت کی تاریخ ہے توحید کی سنت کی تاریخ ہے شرک سے بیداری کی تاریخ ہے اس لیے مملکت سعودی عرب کی تاریخ وہی پڑھے گا جسے توحید سے محبت ہوگی سنت سے لگاؤ ہوگا اور جسے شرک سے بدعت و خرافات سے اکبر پرستی سے مزار پرستی سے محبت ہوگی وہ کبھی مملکت سعودی عرب کی تاریخ نہیں پڑھے گا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مملکت سعودی عرب کی تاریخ کیا ہے تم نے خلط ملت کیا ہے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور تم نے حقیقت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی ہے ابن عبد الحاب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور ہے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور ہے تمہیں نہیں معلوم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مملکت سعودی عرب کی تاریخ کتنی پرانی تاریخ ہے اور اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی حکومتیں قائم ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی پرانی حکومت ہے تو مملکت سعودی عرب کی حکومت ہے دو سو ساٹھ سال کا عرصہ گزر گیا اس کی حکومت پر اور اس حکومت کے تین ادوار تین ادوار اس حکومت کے سب سے پہلا دور سترہ سو چوالیس سے لے کر کے اٹھارہ سو اٹھارہ تک ہے پورے چوہتر سال تک انہوں نے دریا کے اندر حکومت کی دریا ریاض سے تھوڑی دوری پر واقع ایک شہر ہے جہاں پر ان کی حکومت قائم تھی اور اس کے سب سے پہلے جو حکمراں تھے ان کا نام تھا سعود بن محمد آل مقرن انہی کے نام پر آل سعود کہا جاتا ہے اور انہی کے نام پر کیونکہ مملکت سعودی عرب کے جو حکمراں ہیں آل سعود ان کے جد امجد سعود بن محمد آل مقرن وہ ہیں اس لیے انہی کے نام پر المملکت العربیہ سعود المملکت سعودی عربیہ بھی رکھا گیا تو یہ ان کا پہلا دور ہے سترہ سو چوالیس سے لے کر کے اٹھارہ سو اٹھارہ تک پورے چوہتر سال تک انہوں نے حکومت کی اور پورے علاقے کے اندر شرک بدات خرافات کا کلا کما کیا اور سعود بن محمد علیہ مقرن کے جو لڑکے تھے صاحبزادے محمد بن سعود بن محمد آل مقرن انہی سے امام بن عبدالحاب رحمۃ اللہ نے بیعت کیا تھا اور اس طریقے سے دونوں نے مل کر کے پورے علاقے کے اندر شرک کا خاتمہ کیا اور نہ صرف پورے علاقے کے اندر بلکہ آس پاس کی بستیوں میں اور پورے العرب کے اندر ان کی توحید و سنت کی جو آواز تھی جو انہوں نے آواز آواز اٹھائی شرک اور بدعت و خرافات کے خلاف وہ آواز پورے پورے العرب کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر اور اس طریقے سے دنیا کے اندر پھیلی تو یہ ان کا پہلا دور حکومت ہے سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں جو مصر کا والد ابراہیم پاشا اس نے ترکیوں کی مدد سے اس حکومت کو ختم کر دیا اور اس کے جو علماء تھے اور جو حکمراں تھے ان سب کو پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا اور اس طریقے سے انہیں ترکیہ بھیج دیا اور کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں کو یہیں پر پھانسی کے فندے پر لٹکا دیا تو اس طریقے سے یہ پہلا ان کا دور حکومت ہے جو چوہتر سال تک رہا دوسرا جو دور ہے اٹھارہ سو چوبیس سے لے کر کے اٹھارہ سو اکیانوے تک ہے ٹوٹل سکسٹی سیون سال تک انہوں نے حکومت کی اور اس دور اس دور حکومت میں درعیا کے بجائے انہوں نے ریاض کو دارالحکومت بنایا ریاض کو انہوں نے دارالحکومت بنایا درعیہ سے منتقل ہوئے اور ریاض گئے اور ریاض کو انہوں نے دارالحکومت بنایا اور اسی دوسرے دور کے اندر جو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تیسرے دور کے بانی ہیں ان کے والد محترم کی حکومت تھی اور وہ آخری حاکم تھے دوسرے دور کے اور اس طریقے سے اٹھارہ سو اکیانوے میں ابن رشید جو کسی علاقے کا حاکم تھا ریاض کے آس پاس کا اس نے ان کی حکومت ختم کر دی اور اس کے بعد پورا کنبا پورا آل سعود یہاں سے کویت منتقل ہو گیا اور اس وقت ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف پانچ سال تھی صرف پانچ سال تھی اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے ان کے والد محترم اب ملک عبدالرحمٰن الفیصل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وہ سب ریاض چھوڑ کر کے کویت چلے گئے اور اس کے بعد تیسرا دور جو سب سے سنہرا دور ہے اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے سن انیس سو دو سے لے کر کے اب تک الحمد یہ حکومت چل رہی ہے اور دو سو ساٹھ سال کا عرصہ اس حکومت پر گزر چکا ہے الحمد اس حکومت کی بنیاد توحید سنت ہے شرک بدات اور خرافات کا قلا کما ہے کتاب و سنت کے ساتھ ہے اسلام اور مسلمانوں کی دنیا کے اندر خدمت ہے غریبوں کی مدد ہے اور اس طریقے سے اور نیک اور خیر کا کام کرنا یہ ان کا لاہی عمل اور منصور ہے اور ان کا نصب العین ہے اسی لیے پوری دنیا کے اندر آج جہاں بھی توحید سنت کی آواز ہم اور آپ سنتے ہیں الحمد کے فضل کے بعد مملکت سعودی عرب کا ہاتھ ہے اور آپ یہاں مملکت سعودی عرب کے اندر دیکھیے سینکڑوں مراکز جالیات ہیں جہاں سے الحمد غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور اس طریقے اسلام اور جو مسلمان ہیں ان کی اصلاح کی جاتی ہے اور انہیں کتاب و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے اور شرک اور بدعت اور خرافات پر رد کیا جاتا ہے الحمد اور پوری دنیا کے اندر الحمد کتاب و سنت اور توحید و سنت کی آواز پہنچ رہی ہے اسی لیے آج یہ لوگ اس بات پر آمادہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مملکت سعودی عرب کے جو دعوتی مراکز اور سینٹرز ہیں انہیں بند کر دیا جائے اور کتاب و سنت کی آواز کو روک لگا دیا جائے اس لیے ہمارے ملک سے اور غیر اور دوسرے ملکوں سے وفد بھی آتے ہیں اور باقاعدہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور مملکت سعودی عرب کے اندر جو مراکز جالیات ہیں انہیں بند کرنے کے لیے کوشش اور محولہ بھی کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ اس مملکت کی بنیادی توحید اور سنت ہے شرک اور بدعات اور خوراکفات اور تعصب اور اس طریقے سے مضموم تقلید ان تمام چیزوں کا قلا کما ہے اس لیے کبھی وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے یہ ان کا تیسرا دور ہے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس دور حکومت کا آل سعود کا سن انیس سو دو سے لے کر کے الحمدللہ اب تک جو ہے یہ حکومت قائم ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت کے آخری صبح تک یہ حکومت قائم رہے گی اور ابن رشید جب اس نے دوسرا جو دور حکومت تھا علیہ سعود کا جب اسے ختم کر دیا تو وہاں کے لوگوں نے باقاعدہ کویت کے اندر کویت میں لوگ چلے گئے تو وہاں انہوں نے کئی خطوط لکھے اور اس طریقے سے ابن رشید کے ظلم سے لوگ ان ظلم کی کہانی بیان کرتے تھے کہ کتنا ظالم آدمی ہے یہ لہذا آپ لوگ آئیے اور اس طریقے دوبارہ حکومت کو سنبھالیے باقاعدہ کئی کئی خطوط یہ لوگ کویت کے اندر لکھے اور اس طریقے سے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کویت کے اندر انہوں نے تیاری کی گھوڑ سواری کی تیر اندازی سیکھی اور وہاں سے چالیس آدمی کو لے کر کے آئے اور سن انیس سو دو کے اندر الحمد ریاض کو فتح کیا اور واپس حاصل کیا اور اس طریقے سے پھر وہاں سے توحید سنت کے قافلے کو انہوں نے پورے جزیرت العرب کے اندر بھیجا اور اس طریقے سے جہاں پر الگ الگ حکومتیں تھیں اور ہر علاقے کا ایک حاکم ہوا کرتا تھا وہاں کوئی ایک حکومت نہیں تھی ہر پچاس کلومیٹر کے اوپر یہاں حکومت بدل جایا کرتی تھی یہ جو لوگوں کے اندر عام کیا جاتا ہے کہ یہاں مملک سعودی عرب نے یا ملک رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیہ حکومت کے خلاف بغاوت کیا تھا یہ سراسر ظلم ہے جھوٹ ہے یہاں پر ترکیہ کی حکومت تھی ہی نہیں ترکیہ کے اشراف ہوا کرتے تھے مکہ اور مدینہ کے اندر بس اور جو آس پاس کی آبادیاں اور شہر ہیں اس پورے جزیرت العرب کے اندر وہاں پر کبھی بھی ترکیہ کی حکومت نہیں رہی ہے اور وہاں پر الگ الگ سب کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں ہر پچاس کلومیٹر کی دوری پر باقاعدہ حکومتیں بدل جایا کرتی تھی اور ایک الگ حاکم ہوا کرتا تھا اور اس طریقے سے وہاں کوئی متحدہ نظام نہیں تھا ان کا کوئی ایک حاکم اور حکمراں نہیں تھا یہ تو اللہ تعالیٰ مملت سعودی عرب کے بانی تیسرے دور کے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور کرے کہ انہوں نے پورے سعودی عرب پورے پورے جدید العرب کو متحد کیا اور اس طریقے سے پورے جدید العرب کے اندر توحید سنت کا جھنڈا انہوں نے لہرایا تو یہ مختصر تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو ملک عبد العزیز اور ابن عبدالحاب رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر کے فوج نے تیار کی تھی ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت ابن عبد الحاب کی جب وفات ہوئی سترہ سو بانوے تو اور یہ ان کی وفات کی تاریخ ہے اور ملک ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی جو تاریخ ہے اٹھارہ سو چھہتر ہے یعنی شیخ ابن عبد الحاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے پچاسی سال کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے اور کس طریقے سے یہاں سے ظالم نے یہ کہہ دیا کہ دونوں نے مل کر کے فوج تیار کی جبکہ ابن عبدالحاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے پچاسی سال کے بعد پیدا ہوئے اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پہلے اس کا نام حجاز یمن اور شام تھا اور انہوں نے ممرت سعودی عرب اس کا نام رکھ دیا یہ بھی جھوٹی بات ہے کبھی بھی اس کا نام یمن نہیں تھا شام نہیں تھا ہاں حجاز اور نجد کہا جاتا تھا اور آج بھی اس کا حجاز اور نجد نام ہے اور مملتی سعودی عرب کے علاقوں میں سے حجاز و نشت کے علاقے ہیں لیکن یہ پورے مملتی سعودی عرب کو وضاحت نہیں کرتا تھا حجاز اور نشت اور اس پر دلالت نہیں کرتا تھا اس لیے انیس ستمبر انیس سو بتیس ہجری کے ابلادی میں طائف کے اندر جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی ایک اجتماع ہوا اور اس اجتماع کے اندر یہ نام پاس کیا گیا کہ اس کا نام پہلے اس کا نام تھا مملکت الحجاز و ام الحقاتہ اس کے بعد سے اس کا نام بدل دیا گیا اور المکت العربیت السعودیہ اس کا نام رکھا گیا کیوں اس لیے کہ الحجاز و الحجا سے پورے جلت العرب جہاں جہاں ان کی حکومت تھی پورے علاقے کی اس سے نمائندگی نہیں ہوتی تھی اس لیے انہوں نے اس کا نام بدل دیا اور المملت العربیہ السعودیہ اس کا نام رکھا اور وہی جو ان کے جد امجد سعود بن محمد علیہ مقرم تھے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام السعودیہ رکھا گیا تو یہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ہوا سن انیس سو بتیس میلادی کے اندر لیکن اس کے اوپر عمل تیئیس ستمبر سن انیس سو بتیس سے شروع ہوا یعنی ابن رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے ایک سو چالیس سال کے بعد اس کا نام مملکہ سعودی عربیہ رکھا گیا تو اس طریقے سے غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا اور پھر کیا کہا انہوں نے کہ انہوں نے اپنا نام محابی رکھا اور اس طریقے سے اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا اور اپنا نام انہوں نے وہاں بھی رکھ لیا حالانکہ جھوٹ ہم پر الزام ہے وہاں بھی نام انہوں نے رکھا تھا وہاں بھی نام تو ترکیا نے دیا دشمنوں نے دیا جو شرک اور بداد و خرافات کے جو رسیا تھے دل دادا تھے انہوں نے یہ نام دیا یہ نام انہوں نے پہلے منتخب نہیں کیا کبھی انہوں نے اپنے آپ کو وہاں بھی نہیں کہا اور نہ یہ کوئی نیا فرقہ تھا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے کبھی تو یہ لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ مملکت سعودی عرب ہی مقلد فرقہ ہے اور وہاں بھی احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ الگ فرقہ ہے یہ کس طریقے سے غلط بیانی سے اور تضاد بیانی سے کام لیا جاتا ہے جب اپنے مقصد کی بات ہوتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ الگ فرقہ ہے اور اس طریقے سے وہابی کا نام دے دیتے ہیں اور جب اور کوئی دوسرا مقصد ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں بھی تو مقلد حکومت ہے اور وہاں کے لوگ بھی تو احمد بن حمبل کو ماننے والے ہیں کبھی ایسی بات تو کبھی ایسی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہابی نام انہوں نے رکھا تھا بلکہ وہابی نام ان لوگوں نے رکھا جو ترکیہ تھے اور جو قبر پرست لوگ تھے اور سب سے زیادہ قبر پرستی اور اس طریقے سے جو شرک ہے قبے ہیں مزارات ہیں اور اس طریقے صوفیت وغیرہ ہے سب سے زیادہ بڑھاوا ترکیہ کے دور حکومت کے اندر ملا اور ترکیہ جو آیا تھا ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یہ دنیا کے لیے نہیں آیا تھا مال کے لیے نہیں آیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جزت العرب کے اندر کوئی مال نہیں ہے کوئی دولت نہیں ہے وہ تو صرف دین سے توحید سے سنت سے عداوت اور بغض کی بنا پر آیا تھا تاکہ یہاں سے دین کو ختم کیا جائے توحید و سنت کو ختم کر دیا جائے کیونکہ وہ لوگ شرک اور بدعات کے دائی تھے اور مملکت سعودی عرب یا اس طریقے سے پہلا دور حکومت جو قائم ہوا تھا جس کو انہوں نے ختم کیا تھا وہ لوگ توحید و سنت کے دائی اور لمبردار تھے تو اس لیے وہ لوگ یہاں پر آئے تھے تو وہابی جو نام دیا ترکیا نے نام دیا ہے وہاں بھی کا نام انہوں نے کبھی اپنے لیے نہیں پسند کیا اور ان کے والد کا نام تھا عبد الوہاب ان کا نام تو محمد تھا ان کے والد کا نام عبد الوہاب تھا اس لیے کبھی انہوں نے اپنا نام وہابی نہیں لکھا اور نہ ہی کہا تو یہ بھی انہوں نے غلط یہ غلط بیانی سے کام لیا کہ انہوں نے اپنا ایک الگ فرقہ بنایا اور اس طریقے سے وہابی نام لکھ لیا شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی رسالے لکھے ہیں انہوں نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا ہے لوگوں سے بتایا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا منحج کیا ہے یہ کوئی نیا فرقہ نہیں تھا یہ تو ایک تجدید دین کی ایک تحریک تھی مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کی ایک تحریک تھی جس نے پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجایا اور آج پوری دنیا کے اندر اس دعوت توحید و سنت کا کہ بدائے گشت باز گشت ہم اور آپ سنتے ہیں الحمد رب العالمین تو یہ تو جو وہابی نام ہے انہوں نے پہلے نہیں منتخب کیا یہ تو جو لوگ دوسرے تھے انہوں نے اس کا نام وہابی نام رکھ دیا اور میں بتاؤں آپ کو کہ لوگوں کو مملکت سعودی عرب سے کیوں ہے عداوت اور ربوز کیوں ہے خود مقرر نے اپنے تقریر کے دوران واضح کر دیا بتا دیا آخر میں کیا کہتا ہے کہ ڈیڑھ سو برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا یعنی یہاں سعودی عرب کے اندر یا ان علاقوں کے اندر مزار پرستی ہوتی تھی عرس بنتے منائے جاتے تھے قبر پرستی ہوتی تھی اور درگاہ پرستی ہوتی تھی اور اس طریقے سے اور جو بدعت و خرافات ہیں وہ سب کچھ ہوا کرتا تھا لیکن جب سے یہ حکومت آئی تب سے آ کر کے ان تمام چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا یہ اصل ہے وجہ سعودی عرب سے عداوت کی اور بغض اور ادا اور حسد رکھنے کی کیونکہ انہیں یہاں پر شرک کرنے کا موقع نہیں ملتا انہیں یہاں پر قبر پرستی مزار پرستی کا موقع نہیں ملتا اور اس طریقے سے یہاں پر انہیں میلے ٹھیرے لگانے کا موقع نہیں ملتا اور اس طریقے سے النبی کے جلوس محرم کے جلوس اور اس طریقے سے اور جو بدعت و خرافات ہیں اور جو شرکیہ اعمال ہیں ان کے کرنے کا ان کو یہاں موقع نہیں ملتا ہے اس لیے ان لوگوں کو اصل میں اسی لیے دعوت ہے ورنہ انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہتر حکومت مملکت سعودی عرب کی ہے ان کو اختلاف ہے تو عقیدے سے ان کو اختلاف ہے توحید سے ان کو اختلاف ہے عدابت ہے سنت سے اس لیے وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور یہ باتیں ان کی تقریروں کے اندر آ بھی جاتی ہیں واضح بھی ہو جاتی ہیں جیسا کہ انہوں نے خود اس کے اندر بیان کیا آپ دیکھیں گے کہ بقی کے اندر دس ہزار صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور بھی دیگر نیک لوگ قبریں ہیں آپ کو وہاں پر کسی کی اونچی اور پختہ قبر نظر نہیں آئے گی اسی کو ان کو چڑ ہے کہ اس پورے سعودی عرب کے اندر کہیں بھی کوئی مزار نہیں ہے کہیں کوئی درگاہ نہیں ہے کسی کی پختہ قبر نہیں ہے اور اسی لیے ان لوگوں کو سعودی عرب سے چڑھ اور عداوت ہے الحمد یہاں کے بادشاہ کی وفات ہوتی ہے تو اسے بھی قبرستان میں ایک عام انسان کے طریقے سے دفن کر دیا جاتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی کتبہ ہوتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی پختہ تعمیر ہوتی ہے اور نہ اس طریقے سے کوئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے الحمد سنت کے مطابق انہیں بھی دفن کر دیا جاتا ہے کس طریقے سے یہ لوگ سنت پر عمل کرنے والے کہ ولادت سے لے کر کے وفات تک وفات کے بعد بھی ان کی قبریں بھی سنت کے مطابق ہوا کرتی ہیں الحمد للہ جس طریقے سے نبی کی تعلیمات اس کے مطابق ہوا کرتی ہے تو ان کو اس بات سے عداوت ہے ان کو اس بات سے چڑھ ہے کہ وہاں پر انہیں شرک اور خرافات کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا ہے ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے خود اپنی اپنی گفتگو کے اندر اور اس طریقے سے اپنی تقریر کے اندر اس بات کا باقاعدہ انہوں نے جو ہے اعتراف کر لیا تو یہ جو اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہے وہ ساری کی ساری باتیں بالکل غلط باتیں ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا نام پہلے یمن تھا کبھی اس کا نام یمن نہیں تھا یمن تو معروف ہے کون سا ملک ہے اور یمن کا علاقہ سب کو معلوم ہے اللہ کے سور کے زمانے سے یمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی تعریف کی اور اس طریقے سے آج یمن جہاں پر حوثی حوثی جو ایران کی تربیت یافتہ اور اس طریقے سے ایرانی عقائد کے حامرین لوگ ہیں اور کس طریقے سے رافضیت کو پورے یمن کے اندر پھیلانے کا عزم رکھنے والے لوگ مملکت سعودی عرب کی قیادت میں الحمدللہ آج ان کے لیے باقاعدہ ان کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے یہی یمن ہے کہ ایک مرتبہ اسی یمن سے ابرہ آیا تھا کھانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آج اسی یمن سے یہ حوثی جس کی ایران اور اس طریقے سے اور ملک شام اور اس طریقے دیگر لوگ جو ہے پشپنائی کرتے ہیں باقاعدہ ان کی مدد کرتے ہیں ان لوگوں نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ کھانے کعبہ کے اوپر میزائل ڈالا اور لیکن الحمد للہ سعودی عرب کے جابازوں نے اور اس طریقے سے یہاں کے لوگوں نے اس میزائل کو ناکارہ بنا دیا تو یہ امن الگ ہے کبھی اس کے علاقے کا نام امن نہیں تھا یہ بھی ان کی تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل ہے اس طریقے سے کہا کہ کبھی اس کا نام شام ہوا کرتا تھا کبھی اس کا نام شام نہیں تھا شام تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور ملک شام کہا جاتا تھا شام کے علاقہ یہ فلسطین اردن جارڈن سیریا اور تیونس یہ جو سارے علاقے ہیں اور اس طریقے سے ترابلس وغیرہ یہ جو سب سب علاقے ہیں یہ سارے علاقوں کو جو ہے یہ شام کہا جاتا تھا یہ علاقہ کبھی شام کا علاقہ نہیں رہا ہے یہ بھی اس آدمی کی تاریخ سے عدم واقفیت کی دلیل ہے کہ اس نے اس علاقے کو شام کا علاقہ کہہ دیا کبھی اس کا شام کا نام نہیں تھا شام کے علاقے میں کسی مورخ نے کسی شخص نے اس علاقے کو شام کے اندر نہیں بیان کیا تو یہ کس قدر کسی بیانے سے لوگ کام لیتے ہیں اور اس طریقے سے کس قدر جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ اس کے تعلق سے تو یہ جو بھی اس کلپ کے اندر انہوں نے مملکت سعودی عرب کے تعلق سے بات بیان کی ہے وہ سب کے سب جھوٹ پر مبنی ہے اور انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ اسی وہابی سے ہندوستان کے اندر لہدیث پیدا ہوئے دیوبند پیدا ہوئے جماع اسلامی پیدا ہوئی غیر مقلد پیدا ہوئے یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے ان کو معلوم ہی نہیں کہ اہل حدیث کون ہے اہل حدیث تو الحمد للہ کے اصول کے زمانے سے ہیں صحابہ کرام اہل حدیث تھے تابعین اہل حدیث تھے امام بنیفا رحمۃ اللہ خود اہل حدیث تھے چاروں اما اہل حدیث تھے الحمد اور یہ جو ہے اس پر ان کا مقصد ہی وہی تھا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں اہل حدیث تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آنے والی جماعت ہے اور یہ تقریدی فرقے تو بعد کے اندر پیدا ہوئی ہمارے بھی ایک حدیث ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہ وہی جماعت ہے جسے ہم اہل حدیث کہتے ہیں سلفی کہتے ہیں اہل اثر کہتے ہیں یہ وہی اہل حدیث لوگ ہیں یہ وہی جماعت ہے امام عامدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہیں وہ جماعت تو کون ہیں میں نہیں جانتا کتنے محدثین نے کتنے اما نے اس حدیث کا مزداق اہل حدیث کو قرار دیا تو اہل حدیث آج سے نہیں ہے یہ تقلیدی فرقے یہ تمہارا فرقہ بعد میں پیدا ہوا بعد میں انگریزوں کے زمانے کے اندر پیدا ہوا الحمد اہل حدیث جماعت تو اللہ کے سر کے زمانے سے چلی آ رہی ہے آپ پوری تاریخ پڑھیں گے آپ کو اس کا علم ہو جائے گا دیومند یہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے بھائی ہیں کیا فرق ہے تمہارے اندر تم بھی نقش بندی چشتی سیر قادری دیوبندی دی نقش بندی چشتی سیر وردی اور قادری وہ بھی مامے بھونی پا کے تقلید کے دعوے دار تم بھی تقلید کے دعوے دار وہ بھی صفات کی تعویل کرنے والے اور اسما کی تعویل کرنے والے یعنی صفات کے اندر اور اسما صفات کے اندر اشری اور ماترودی تم بھی اشری اور ماترودی وہ بھی تو وہ بھی صوفیت ان کے ہاں اور بدعت و خرافات وہی چیزیں تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہ تم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو ان کو وہابیوں سے لا کر کے تم کو جوڑتے ہو وہ تو ایک الگ جماعت ہے ایک الگ فرقہ ہے ہم اسے نہیں مانتے ہیں کہ وہ بھی ہیں یا یہ اہل اس میں سے ہیں تم نے جو بتایا کہ وہ نکلا نکلی ہوئی ایک جماعت یہ بھی ہے جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے ایک سیاسی جماعت جس کے اندر رافضی بھی ہیں ملحد بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہر عقیدے کے لوگ ایک سیاسی جماعت ہے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہابیت بھی یہ تو ان کے دشمنان میں سے اور غیر مقلد غیر مقلد کون ہوتا ہے اقرار کر لو کہ متبع کہا جاتا ہے غیر مقلد کوئی اصطلاح نہیں ہوتی تم نے غیر مقلد کہا غیر مقلد نہیں ہوتے متبع سنت ہوتے جی ہاں جو سنت کی اتباہ کرے اسے متبع سنت کہا جاتا ہے غیر سے لگا کر کے کوئی نسبت نہیں بنائی جاتی ہے کہ غیر مقلد ہو گیا جو تخلید نہ کرے غیر مقلد نہیں متبع سنت اسے متب سنت کہا جاتا ہے اسے اہل حدیث کہا جاتا ہے لہذا تمہاری پوری بات جو تم نے بیان کیا ہے وہ سراسر جھوٹ مبنی اور تم نے کہا کہ سعودی اور یہودی مل کر کے دنیا کے اندر خرافات مچا رہے ہیں اور اس طریقے سے سعودیہ میں نوز باللہ اتنی ساری باتیں تم نے کہی ہیں سب الزام ہے سب تو ہے اور سب سے زیادہ سعودی عرب کے حضرت کرنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں الحمد للہ حسد اسی سے کیا آتا ہے جس کے اندر کوئی نیکی ہوتی ہے جس کے اندر خیر ہوتا ہے اسی کی اسی سے حسد کیا جاتا ہے جس کے اندر کوئی خیر ہی نہ ہو کوئی نیکی نہ ہو اسے کون حسد کرے گا تو اس لیے سب سے زیادہ حسد کرنے والے سعودی عرب سے لوگ سعودی عرب سے لوگ حسد کرتے ہیں یہاں کی حکومت سے لوگ حسد کرتے ہیں کیونکہ الحمد للہ تعزیہ سنت کے مطابق حکومت ہے شریف حدود کا نفاذ ہے یہاں پر الحمد للہ ہر جگہ امن امان ہے کوئی شرک اور بدعت نہیں الحمد للہ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ حرمین شریفین کی توسیع حجاز کرام کی خدمت کتاب و سنت کی خدمت اور اس طریقے سے توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کس طریقے سے الحمد للہ علماء کا کس قدر ادب و احترام اذانیں ہوتی ہیں دکانیں بند کر دی جاتی ہیں کہاں کہ کہیں کیا کسی اور ملک کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے علماء آپ دیکھیں یہاں کے بادشاہ علماء جا کر کے ملاقات کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان سے مشورے لیتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دوسرے ملکوں کے اندر نظر نہیں آئیں گی تو الحمد یہ مملکت سعودی عرب ہے تو عید سنت ان کی اساس اور بنیاد ہے اس لیے ان لوگوں کو یہاں دچڑ ہے اگر ان کو بھی جو خرافات اپنے ملکوں کے اندر کرتے ہیں اگر کرنے کے لیے موقع دے دیا جائے تو کہیں گے کہ سب سے اچھی حکومت ہے مملکت سعودی عرب لیکن وہ سب ان کو موقع نہیں ملتا اس لیے مملکت سعودی عرب ان کے آنکھوں کے اندر کھٹکتا ہے اور اس طریقے سے ان کے گلے کے اندر پھانسی کا فنڈا لگتا ہے کیونکہ یہاں الحمد شرک اور بدعت و خرافات کی کوئی جگہ نہیں ہے اور الحمد یہاں کتاب و سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اندر توحید سنت کی اشاعت کا بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا ہے اور اپنی ساری دولت کو اسی کے لیے الحمد یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سب لوگ جانتے ہیں تو اس لیے یہ باتیں جو بھی اس نے کہی ہیں وہ ساری باتیں سراسر غلط ہیں اللہ ابامین ہم سب کو حق بات کہنے اور بات قبول کرنے کی توفیق نہ فرمائے اس آدمی کی مثال وہی ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو کوئی گناہ کرے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کرے یا خطا کرے کوئی گناہ یا خطا کرے پھر کسی بھی گناہ کے اوپر اسے تھوپ دے تو ایسے آدمی نے بڑا بہتان اٹھایا اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا گناہ یہ خود کرتے ہیں شرک خود کرتے ہیں یہود اور اس طریقے سے امریکہ اور اس طریقے سے آدھا اسلام کے یہ خود پٹھو ہیں لیکن دوسروں پر الزام لگاتے ہیں دوسروں پر الزام لگاتے تو یہ بہت بڑا بڑی الزام تراشی ہے اور یہ خود اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں اور اس طریقے سے سعودی عرب کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں الحمد ان پر الزام غیبت نہیں یہ تو الزام تراشی ہے غیبت سے بڑا ظلم ہوتا ہے الزام کسی کو پر الزام لگانا یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں تو اللہ ابراہین ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق دے اور حق قبول کرنے کی توفیق دے شرک بدات اور خرافات سے قبر پرستی مدار پرستی ان تمام چیزوں سے اللہ رب العامین ہم سب کو محفوظ رکھے امین اور جزاکم اللہ خیر بات تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن یہ باتیں بڑی ضروری تھی کہنی اس لیے کہی گئی اللہ رب العامین ہم سب کو حقیقت پسند بنا امین جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ بینا محمد والا علیہ و صابین وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ